ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله أحسنهم أخلاقا وقال أيضا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اس کائنات میں اس دھرتی پر اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ ہر بلامین محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے ہر بندے مومن اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اللہ رب العالمین کے دین پر عمل پیرا ہیں اللہ رب العالمین کی رضامندی ان کو حاصل ہو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہوا کرتے ہیں آج کے اس خطب جمعہ میں ایسے ہی کچھ لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے جن سے اللہ العالمین محبت کرتا ہو جن سے اللہ راضی ہو جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور جن اللہ رب العامین میں جنت الفردوس کے اندر داخل نصیب فرمائے امیر رب العالمین یوں تو قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان تمام لوگوں کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے کچھ اہم خوبیاں اور کچھ اہم صفات والوں کا ذکر آج کے اس خطب جمعہ میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کی جائے گی نمبر ایک جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ رب العامن ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے ان اللہ حب الطوابین و یحب المطاہرین کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے توبہ کیا ہے میرے بھائیوں توبے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العامین کی طرف پلٹ کر کے آنا اگر انسان سے گناہ ہو جائے اس گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف پلٹ کر کے آئے اپنے گناہوں پر ندامت اسے ہو اور یہ عزم ہو کہ بھی دوبارہ گناہ نہیں کرے گا اس چیز کو توبہ کہا جاتا ہے توبے کا مطلب ہر چیز نہیں ہے کہ انسان زبان سے توبہ کر لیے کہ اللہ توبہ اللہ توبہ یہ توبہ نہیں ہے توبہ اصل یہ ہے کہ توبہ کی کچھ شرطیں ہیں جب تک وہ تمام شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس وقت تک اسے توبہ نہیں کہا جاتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جب توبہ کرے خالص اللہ ہر غلامین کے لیے کرے ریاکاری مقصد نہ ہو دکھاوا مقصد نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر توبہ کرے کہ ہم نے تو توبہ کر لیا ہم نے تو گناہ چھوڑ دیا لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ مقصد ریا اور نمود ہے یہ توبہ نہیں کہا جائے گا ہر عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے وہی عمل اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جس عمل کے اندر انسان مخلص ہوتا ہے ریاکاری کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کبھی اسے قبول نہیں فرماتا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس توبہ کے اندر مخلص ہو خالص اللہ ہر غلامین کے لیے کر رہا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جس سے جو گناہ ہو گیا ہے اس پر وہ ندامت کا اظہار کرے اس پر افسوس کرے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی اس پر اسے ندامت ہونی چاہیے تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو اس معاشیت کو فوراً وہ چھوڑ دے اس گناہ کو چھوڑ دے اس گناہ پر اگر اشرار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے توبہ میں سچا نہیں ہے وہ گناہ پر اصرار کرنا بار بار توبہ کرنا بار بار پھر وہی گناہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے توبہ کے اندر سچے دل سے توبہ نہیں کر رہا وہ صادق نہیں ہے اس لیے انسان اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عزم کرے پختہ ارادہ کرے کہ وہ دوبارہ گناہ اس سے نہیں ہوگا دوبارہ گناہ نہیں ہوگا پختہ مکمل ارادہ ہونا چاہیے لیکن اگر ہو گیا انسان ہونے کے ناطے تو اسے پھر دوبارہ توبہ کر لینا چاہیے لیکن توبہ کرتے وقت انسان کے یہ عزم ہو کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا اور پانچویں شرط یہ ہے کہ توبہ کی جو کا جو وقت ہے اس وقت سے پہلے انسان توبہ کرے اگر وقت نکل جانے کے بعد توبہ کرے گا تو اس توبے کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کا وقت یہ ہے کہ جا سے پہلے روح نکلنے کا جو آخری وقت ہوتا ہے جسے عربی زبان میں گڑ اور اردو زبان کے اندر جاگنی کہا جاتا ہے جب انسان کی روح کا نکلنے کا وقت آتا ہے اس سے پہلے پہلے انسان کو کرنا ہے اگر وہ مر... اگر وہ مرحلہ شروع ہو گیا اس وقت اگر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو یہ بھی ایک شرط ہے توبہ کی کہ وقت سے پہلے انسان توبہ کرے اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو بندوں کے حقوق کو واپس کر دے دنیا کے اندر تلافی کر لے دنیا کے اندر معاف کروا لے اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو بندوں کے حقوق کو بھی اللہ ابرامین معاف نہیں کرے گا بند اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ ابرامین معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا تو یہ بندوں کے حقوق بڑے اہم میرے بھائیوں یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے تو یہ چھ شرطیں ہیں جب تک یہ چھ شرطیں پوری نہیں ہوتی اس وقت تک انسان کا توبہ توبہ نہیں کہلاتا تو پہلی خوبی ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ وہ لوگ توبہ کرتے ہیں ان اللہ حب الطوابین اللہ ہر برامین توبہ کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے کلکم خطہ تم کے سب کے سب خطا کار ہو لیکن تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو غلطی کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا پلٹ کر کے اللہ ابامن کے دربار میں آتا ہے اس لیے توبہ کے اندر پلٹنے کا معنی پایا جاتا ہے رجوع کا معنی پایا جاتا ہے مطلب یہ کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے خاص طور سے بڑے گناہوں کی مفرت کے لیے توبہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے تو اس طریقے سے انسان گناہ کے بعد اللہ کی طرف پڑھ کر کے آتا ہے اس لیے اس کو توبہ کہا جاتا ہے جو پہلی خوبی ہے جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور وہ توبہ کرنے والے ہیں دوسری صفت اسی آیت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ان اللہ حب الطوابین وہ حب المطاہرین کہ اللہ اروامن توبہ کرنے والوں کو اور جو پاک و صاف رہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متحرین کے اندر دو معنی ہے ایک تو وہ جو ظاہری نجاست ہے ظاہری ناپاکی ہے ان تمام ناپاکیوں سے دوری اختیار کرتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے ہیں پیخانہ کرنے کے بعد یا گندگی لگ جانے کے بعد تہارت لیتے ہیں اور اس طریقے سے گندگیوں سے علائشوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں یہ تو معنی مراد ہی ہے اس کے اندر دوسرا معنی یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان جو دل کی گندگیاں ہیں ان گندگیوں سے بھی انسان اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے اس لیے دو طرح کی نجاست ہوتی ہے ایک نجاست ظاہری ہوتی ہے اور ایک نجاست مانوی ہوتی ہے ظاہر نجاست پیشاب پیخانہ ہے عورت کا حیض اور نفاس کا آنا ہے یا انسان کا وضو کا ٹوٹ جانا یا مرد کا اپنی بیوی کے پاس جانا یا احتلام کا ہو جانا یہ ظاہری ناپاکیاں ہیں ان ناپاکیوں کے بعد انسان فوراً تہارت لے لیتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ ابابن پسند کرتا ہے کچھ لوگ اسی ناپاکی کے اندر پڑے رہتے ہیں یا ایسے بھی لوگ ہیں افسوس کی بات ہے کہ پیشاب کر لیتے ہیں سنجا تک نہیں کرتے میرے بھائیوں یہ انتہائی غلط حرکت ہے غلط خصیص حرکت ہے یہ اس لیے پاک و صاف رہنے والوں کو اللہ ابراہین پسند کرتا ہے انسان ہمیشہ پاک و صاف رکھے رہے ظاہری بھی پاکی رہے اللہ رب العالمین نے جو دوسری وہی نازل فرمائی قرآن مجید کے اندر اس دوسری وہی کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کپڑوں کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا وہ سیاہ بکا فتح اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے کیونکہ انسان اگر ظاہر طور پر صاف رہتا ہے تو ظاہری صفائی انسان کے باطن کی پاکی اور صفائی پر دراز کرتی ہے اگر انسان نمازوں کا پابند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی فرضیت پر اس کے ایمان ہے اگر انسان زکات دیتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان زکوٰۃ کو اسلام کا رکن سمجھتا ہے اگر انسان حج کرتا ہے تو حج کرنا ایک ظاہری عمل ہے لیکن یہ ظاہری عمل اس بات پر رہنمائی کرتا ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ابراہین نے حج کو مالداروں پر فرض کر دیا ہے تبھی جا کر کے انسان حج کرتا ہے اس لیے ظاہری صفائی انسان کے دل کی صفائی پر دراز کرتی ہے اس لیے اگر انسان کا ایمان پختہ ہے انسان کا ایمان قوی ہے تو انسان دین کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتا ہے جتنا زیادہ انسان کا ایمان قوی ہوگا اتنا زیادہ انسان دین کے اوپر عمل پیدا کرنے والا ہوگا جتنی زیادہ مضبوط ہوگی بیج اتنا ہی زیادہ درخت بھی مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی فصلیں اور اس کی شاخیں مضبوط ہوگی جتنی بنیاد مضبوط ہوگی عمارت کی یا بلڈنگ کی اتنی ہی زیادہ وہ بلڈنگ مضبوط کہلائی جائے گی اس لیے ایمان جتنا مضبوط ہوگا انسان کے پاس اتنا ہی زیادہ عمل بھی ہوگا وہ سیاح میں کا فتحر اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے کپڑوں کی پاکی صفائی انسان کے اندر کی صفائی اور پاکی پر دلات کرنے والی چیز ہے تو انسان پاک و صافی پاکی اور صفائی کا اہتمام کرے اور اس طریقے سے دوسری خواہش اور منقرات اور جو گناہ ہیں ان تمام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے یہ تمام چیزیں پک پاکی اور صفائی کے اندر داخل اور شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان اللہ حب الطوابین وہ المتحرین کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ دوسری خوبی ہے میرے بھائیوں جن سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ کے سر کی سنتوں کی تابے داری کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کو آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قلین کن تم تو حبن اللہ فتبی اونی آپ لوگوں سے فرما دیجئے اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری تباہ کرو یو حبیب اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا وہ یغفر لکم جنوب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اپنی زندگی کے سارے معاملات میں تمام چیزوں میں انسان سنت کی ہمارے نبی کی اتباع کرے ہمارے نبی کے طریقے پر چلے سب سے بہتر طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے نبی اس کے خلیل و حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر جو زندگی گزارتے ہیں اپنے زندگی کے تمام معاملات میں ان تمام چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ ابامین محبت کرتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد متحرات سے ہمارے نبی کا حال پوچھا کہ ہمارے نبی زندگی کیسے گزارتے ہیں کیسے آپ معاملہ کرتے ہیں یا آپ کی آپ کی دن اور رات کی مشغولیت کیا ہے تو آزاد متحرات نے بتا دیا کہ آپ ایسے کرتے ہیں آپ ایسے کرتے ہیں صاحب کرام نے اس کو معمولی سمجھا اور کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں ہمیں زیادہ عمل کی ضرورت ہے جوان بھی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے کیا کہا اس سے پہلے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں آپ کو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے کسی نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے کسی نے کہا بیوی کے پاس نہیں جائیں گے کسی نے کہا گوشت نہیں کھائیں گے کسی نے کہا ہمیشہ روزہ رکھیں گے کسی نے کہا راتوں کو کو جاگتے رہیں گے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں آپ کو اطلاع دی گئی آپ کو بتایا گیا تب جا کر کے آپ کو معلوم ہوا آپ کو جب بتایا گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ کن وسلی و نام آپ حدیث کے اندر آتا کہ آپ کا چہرہ سخت ہو گیا اور ایسا لگا کہ آپ کے چہرے کے اندر انار نچوڑ دیا گیا ہو ناراض ہو گیا آپ آپ نے غصے کا اظہار فرمایا اور کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں سب زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہمارے اندر ہے آپ سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں پیدا ہوا قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا ولا کنی وسلی و نام میں روزہ بھی میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں میں سوتا بھی ہوں وہ آسوم و افطر اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں وہ اجزا النسا میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں منرق میں سنتی فرح سمنی جو میری سنت سے راز کرے گا اس کا شمار میرے مسمے سے نہیں ہوگا ہمارے بھی کی سنتوں کو پامال کرنے والے کا شمار اللہ کے سل کی سنت پر چلنے والوں میں سے نہیں ہوگا اللہ کے سول کی شریعت اور آپ کے دین کے چلنے والوں میں سے نہیں ہوگا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا جو ہماری سنتوں کو پامال کرے جو ہماری سنتوں کو اسے اراد کرے ہماری سنتوں کا خیال نہ رکھے ہماری سنتوں کو اہمیت نہ دے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا تمہارے میری فرمائے فلحی سمنی وہ ہم میں سے نہیں ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا بتایا ہوا طریقہ زندگی کے تمام معاملات میں چاہے تجارت ہو چاہے کاروبار ہو چاہے جو بھی معاملہ ہو شادی بیاہ کا معاملہ ہو اور لوگوں سے لین دین ہو یا زندگی کے تمام مراحل جس انسان کا گزر ہوتا ہے ان تمام مراحل کے اندر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے طریقہ چھوڑا ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا لہذا جو ان پر عمل کرے گا آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ ابامین ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے چوتھی خوبی یہ ہے کہ عدل و انصاف کرنے والوں ان کو بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ ابامین کے نشاد ہے لا نہم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم ان تبروهم تبرحمۃ اليهم ان الله اللہب المسدین اللہ اربَن تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جو لوگ تم سے قتال نہیں کرتے دین کے معاملے میں اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے کہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ احسان کرو عدل انصاف سے کام لو ان اللہ انحب المقصطی اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے عدل و انصاف سب کے ساتھ ہو انسان کا اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف ہو غیروں کے ساتھ انصاف ہو اپنے بال بچوں کے ساتھ انصاف ہو اور اس طریقے سے سب کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ انسان پیش آتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ ابامین پسند کرتا ہے انسان کا اپنی ذات کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے اطاعت میں لگائے اللہ ابامین کے بعد کے اندر اپنی ذات کو صرف کرے اور اتنا ہی کرے جتنی اس کی طاقت رہتی ہے طاقت سے زیادہ کرنا یا اپنے ظلم اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرنا ہے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کرنا ہے اگر انسان اس سے زیادہ کرتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو عورت راتوں کو جاگا کرتی ہے اور اس طریقے سے بہت زیادہ نمازوں کا نفری نمازوں کا اہتمام کرتی ہے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ اربراہین ثواب دیتے نہیں تھکتا لیکن انسان عمل کرتے تھک سکتا ہے اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے زیادہ جس پر انسان ہمیشگی برتتا ہے لہذا انسان ایک دن بہت زیادہ عمل کر لے لیکن باقی دنوں میں وہ عمل نہ کرے یہ چیز اللہ ابامن کو محبوب نہیں ہے تو ہم انسان اپنی ذات کے ساتھ اثر کرے یہ ہمارا پورا وجود ہماری پوری زندگی اللہ رب العامن کی امانت ہے ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری آنکھیں ہمارا جسم سب کچھ اللہ رب العامن کی امانت ہے قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ روتا ہوا آیا ہمارے نبی نے اس کو تسلی دی اور اونٹ کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ اس سے اس سے زیادہ کام نہ لو جو اس کی ذات سے زیادہ اس کی طاقت سے زیادہ ہو ہمارے نبی نے بندوں بندوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اسے سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی انسان عدل انصاف کے ساتھ کام لے لہٰذا ہماری ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو اتنا ہی استعمال کریں جتنے ہمارے پاس پاور ہے جتنی اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے اس سے زیادہ اگر انسان کرتا ہے اپنے جسم کے اوپر اپنی ذات کے اوپر وہ کرتا ہے اپنے جسم کے اوپر ظلم کرتا ہے لہذا ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تن اللہ اللہ قسط کرنے والوں کو یا پاک و صاف رہی ہے انصاف کرنے والوں کو اللہ اربامن پسند کرتا ہے میرے بھائی انصاف بہت اہم عبادت عبادت ہے بہت اہم خوبی ہے کہ انسان سب کے ساتھ اپنے ساتھ بھی پراؤں کے ساتھ بھی دشمنوں کے ساتھ بھی جانوروں کے ساتھ بھی اور اس طریقے سے اپنے جو بچے ہیں اپنی جو اولاد ہیں اپنی جو بیویاں ہیں اپنے جو گھر والے ہیں آپ کے جو ماتحت ہیں سب کے ساتھ انسان عدل و انصاف کے ساتھ کام لے اور یہ نہ ہو اللہ کے اللہ کا فرمان ہے ولاجرمنکم شنان قوم شناان وا دل ہوا کر اگر تمہارا کسی قوم سے عداوت اور دشمنی ہے تو تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ عدل سے کام نہ لو عدل سے کام لو یہی قریب ہے تقوا کے اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے عداوت الگ ہے لیکن عدل کی بات ہے انصاف کی بات ہے آپ کے بھائی کے خلاف بھی اگر حق بات کہنی ہے آپ نفس کے خلاف حق بات کہنی ہے آپ حق کا اقرار کیجیے حق کو حق کو حق کو حق کو مانیے حق کی اتباع کیجیے اور اس طریقے چاہے اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا اس طریقے سے اپنے ہمارے بھائیوں اپنے گھر والوں کے خلاف کیوں نہ ہو یہ عدل کا تقاضا ہے کہ انسان سب کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام لے ظلم اور زیادتی نہ کرے کیونکہ ظلم میرے بھائیوں یہ شریعت کے اندر حرام ہے اور ایک سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عدل کرے سب سے بڑا عدل ہے میرے بھائیوں اس لیے شر کرنے والوں کو ظالم کہا گیا ہے کیوں ظلم کہا گیا اسے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل نہیں کرتے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے عبادت اللہ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کو حق کو چھوڑ کر کے اس عبادت کو دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے اس لیے ظلم کی تعریف یہ کی گئی ہے وہ شیفی غیر محل ہی کہ کسی چیز کو جو اس کی جگہ نہ وہاں رکھ لینا اسی کا نام ظلم ہے عبادت کا حق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ظلم کو عبادت کو نہ رکھ کر کے کسی اور کی بات کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ظلم ہے اس لیے ظالمین سے مراد مشرقین بھی ہیں پرانے مقدس کی بہت ساری آیتوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو دین بھیجا ہے اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں خالص اللہ کی بات کریں اللہ کی توحید کو اپنائیں کیونکہ یہ بنیاد ہے میرے بھائیوں جو تمام خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں عدل و انصاف کی توبہ کرنے والے کی پاک و صاف کرنے والے کی خوبیاں ان تمام خوبیوں کی قبولیت کا دور مدار توحید پر ہے اللہ کے ساتھ عدل پر ہے پوری دنیا کو وجود اللہ تعالیٰ نے عدل کی بنیاد پر کیا ہے عدل کی بنیاد پر آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہماری تخلیق ہوئی انسانوں کو جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری نبی و رسولوں کو بھیجا صرف عدل کی بنا پر تاکہ لوگوں پر ظلم نہ ہو لوگوں کے ساتھ دین کی باتیں پہنچے اللہ کا پیغام پہنچ جائے اگر اللہ کا پیغام پہنچائے بغیر ان کو سزا دے دی جائے گی اللہ تعالیٰ یہ ظلم ہو جائے گا اس لیے پوری دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے اللہ ہر براہ دین کے اندر شریعت بھیجی ہے نبیوں کو بھیجا کتابوں کو اتارا لہذا یہ عد اللہ کے ساتھ بنیاد ہے ہمارے تمام امال کی قبولیت کے لیے یہ توحید بنیاد ہے اخلاص بنیاد ہے کہ انسان اپنے تمام عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرے اللہ ابامن کے ساتھ وہ شرک نہ کرے اگر شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے امال کو تباہ و برباد کر دے گا تو عدل کرے میرے بھائیوں عدل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بچوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ یہ نہ ہو کہ ہم غیروں کے ساتھ عدل انصاف سے کام لیں لیکن گھر والوں کے ساتھ عدل انصاف نہ کریں یہ عدل یہ جاتی ہے بچوں کے درمیان عدل انصاف سے کام لے ہمارے بھی کے پاس ایک آدمی تشریف لائے صحابی صحابیہ رسول ہیں انہوں نے کہا میں نے اپنے بچے کو ڈاک دے دیا ہے ہمارے بھی نے فرمایا کیا تم نے اپنے کیا تمہاری اور بھی اولاد ہے کہا ہاں ہمارے پاس اور بھی اولاد ہے کیا کہا ان کو بھی باغ دیا کہا کہ نہیں کہا اللہ سے بین اولادکم اور اپنے بندوں اولاد کے درمیان عدل سے کام لو اور ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ بچوں کے ساتھ سامنے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لو سب کے ساتھ ایک عدل کا عدل کا پیمانہ ہو تمہارے پاس ادر کا ترازو تمہارے پاس ہو اس لیے قیامت کے دن ترازو لگایا جائے گا سب کے ساتھ عدر الصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا لہذا بنیاد ہے میرے بھائیوں یہ کہ الصاف کے ساتھ انسان کام لے ایسے لوگوں کو اللہ ابامن پسند کرتا ہے جو جدر انصاف کرتے ہیں پانچویں خوبی میرے بھائیوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو کیا ہے جو احسان کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ ابامن کے ارشاد ہے اللہ ابامن نے ارشاد فرمایا ان اللہ حب المحسنین کہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وان فقوفی سبری اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو ولاۃ رات القبع کم اللہ تعلقہ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو احسان کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وہ حسین احسان کرو حسن سلوک سے پیش آؤ ان اللہ حب المحسنین اللہ ابامین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ ابامین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام کو اچھے انداز میں انجام دیں اسی کو احسان کہا جاتا ہے کسی بھی کام کو آپ جو بھی کام کریں اس کام کو اچھے انداز میں کرنا اسی کو احسان کہا جاتا ہے اس لیے احسان کا پہلو بہت وسیع ہے عبادات کے اندر بھی احسان ہوتا ہے عبادات کے احسان احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات اس طریقے سے کرو جس طریقے سے رب نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے انتابد اللہ کا نوترا کان کا ترا اللہ کی بات ایسا کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو فعل الب تک ان ترا ہو فہین و اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے یہ شعور اگر تمہارے اندر نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ شعور ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ابامن تم کو دیکھ رہا ہے یہ احسان میرے بھائی عبادات کے اندر جب انسان اللہ تعالیٰ کی بات کرے تو شعور کے ساتھ کرے کہ اللہ البراہین ہم کو دیکھ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان عبادت اس طریقے سے کرے گا جو طریقہ اللہ ابراہین اپنے نبی کو اتارا ہے دین کے اندر بداعت سے بچے گا غلط کاموں سے بچے گا اللہ تعالیٰ کے خوف کے علاوہ کسی دوسرے خوف اس کے دل کے اندر نہیں آئے گا جو شریعت ہمارے نبی نے کو دی گئی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بات کرے گا اس لیے عبادات کے اندر بھی انسان کے اندر احسان ہونا چاہیے نماز ہو روزہ ہو زکوٰۃ ہو حج قربانی ہو جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کے اندر انسان اپنے دل کے اندر شعور رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا نمازوں کا سوال کیا جائے گا سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اگر نماز میں آپ نے احسان کے ساتھ کام کیا ہے عدل کے ساتھ کام کیا ہے اس طریقے سے نماز پڑھی ہے جس طریقے سے رب کا حکم ہے نبی کا حکم ہے وہ نماز قبول کر کر لی دی جائے گی ورنہ نماز کو میرے بھائیوں واپس کر دیا جاتا ہے اللہ کے سر کے حدیث لوگ نماز پڑھتے ہیں کسی کو ایک حصہ ملتا کسی کو دو حصہ یہاں تک آپ نے فرمایا کسی کو دسواں حصہ ملتا ہے اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں ملتا ان کی نماز کو واپس بھیج دیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ نماز میں انہوں نے احسان کی پابندی نہیں کی اس طریقے سے نماز نہیں پڑھا جس طریقے سے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو عبادات کے اندر بھی انسان کو احسان ہونا چاہیے زکوٰۃ کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہے آپ کے اوپر جتنی فرض اتنا ہم نے نہیں نکالا معمولی زکات نکال کر کے اب زکات دینے والے بن گئے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم میرے بھائیوں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہمارے پاس کتنا مال ہے اگر ہم دنیا والوں کے لیے زکات دیتے ہیں تو دنیا والوں کے لیے زکات دینے والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کیسے لوگوں کو پیشانیوں کے بل جو ریا اور کاری کرتے ہیں جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اللہ کو معلوم ہے ہماری پوری پراپرٹی کتنی ہے ہمارے پاس کتنا گھر ہے کتنا مکان ہے جو ہم نے تجارت کے لیے بنا رکھا ہے کتنا ہمارے پاس مال و دولت ہے تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین ہے اس لیے زکوٰۃ لاکھوں میں ہے انسان ہزاروں میں دے کر کے اپنا دامن بچا لیتا ہے یہ یہ زکوٰۃ کے ساتھ احسان نہیں ہے تو جو بھی اللہ رب العامی نے آپ کو دیا ہے جو بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کے اندر انسان احسان سے کام لے ایسے لوگوں کو اللہ البامین پسند کرتا ہے جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے سر کے حدیث ہے ان اللہ قطب الحسانہ راک شعیع اللہ رب العامی نے تمام چیزوں پر احسان کو فرض کر دیا ہے فیضا قتل طاض القطلاء جب تم کسی جانور کو قدر کرو مارو اسے ذبح کرو تو اس کے ساتھ کیا کرو اچھی طریقے سے احسان کے ساتھ ذبح کرو عیدہ ذبح تم فاصل ذبح جب اسے ذبح کرو اچھی طریقے سے تم کیا کرو ذبح کرو یہ ہمارے میرے باقاعدہ اس کا میں حکم دیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی انسان حسن سلوک سے پیش آئے احسان سے پیش آئے یہ دین رحمت ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے ہے آپ کی رحمت سب کے لیے ہے ہمارے نبی کی رحمت رحمت اللہ عالمین ہے آپ کی رحمت صرف مسلمانوں کے ساتھ رہی صرف انسانوں کے ساتھ رہی بلکہ آپ کی رحمت جانوروں کے ساتھ بھی ہے اس لیے ہمارے نبی نے حکم دیا کہ جانوروں کے سامنے چھری تیز نہ کرو جانوروں کو اچھے طریقے سے ذبح کرو جانوروں سے ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا کرو جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرو آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی احسان کے ساتھ پیش آنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس لیے تمام چیزوں کے اندر انسان کو احسان کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور احسان کرنے کے بعد جتلانا میرے بھائیوں یہ تمام عبادات کو برباد کر دینے والی چیز ہوتی ہے آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا حسین سلوک سے آپ پیش آئے یا اس کے ساتھ آپ نے کچھ خیر کا کام کر دیا آپ بعد میں احسان جتلانے لگے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ انفق فی فیص اللہ ولا خوف حضرون جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے تکلیف نہیں پہنچاتے آپ کو اللہ نے مال دیا آپ نے زکات دیا کوئی احسان نہیں کیا ہے ہم نے ہم نے اللہ کا ایک ایک حکم پر عمل کیا ہے ہم نے کوئی احسان نہیں کیا کسی کو زکات دے کر کے لیکن اگر آپ زکات دینے کے بعد آپ احسان کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اپنی زکات کو برباد کر دیا ہے اپنے مال کو برباد کر دیا بندے کا حق ہے اس مال آپ کے اندر آپ کے مال میں ہمارے مال میں بندے کا حق ہے اگر زکات نہیں دیں گے قیامت کے دن بات پرس ہوگی حقوق ہے یہ معاف نہیں ہوگا اگر زکات نہیں دیں گے زکات دینے کے بعد ہی انسان کی رخصت ہوگی اس لیے میرے بھائیوں کوئی احسان کسی پر نہیں کرتا اگر کوئی کسی کو زکات دیتا ہے یا کسی کا حق ادا کرتا ہے یہ بندوں کے حقوق ہیں جو انسان کے لیے کرنا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان جتاؤ مت اگر احسان جتاؤ گے تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے یا اللہ صدقات کو مل مننے والا تھا اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان اطلاع کر کے برباد نہ کرو تکلیفیں دے کر کے برباد نہ کرو اپنے صدقات اور خیرات کو صدقہ دے دیا ادھر برباد کر دیا احسان کر کے اس لیے احسان سے لانا میرے بھائیوں یہ حرام ہے شریعت کے اندر ہمارے امال کی بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے اس لیے سب کے ساتھ انسان احسان کے ساتھ پیش آئے یہ پانچویں خوبی ہے جن سے اللہ ابامن جن خوبی والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے چھٹی خوبی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کی لی لقا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے انسان بہت کا وقت ہے جانکری کا عالم ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے یہ محبت کے لیے اللہ تعالیٰ سے لکھا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے ہم نے جو کچھ کیا ہے انشاءاللہ اس کا بہترین بہترین بدلہ ہمیں ملنے والا ہے ایسے لوگوں سے اللہ بامن محبت کرتا ہے حتی و بادہ بن سامد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ملاقات کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ من کر اللہ اللہ اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کری اللہ علیہ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے ایسا فرماتی ہیں یا آپ کی کسی بیوی نے فرمایا کہ ہمیں موت سے کو تو دل لگتا ہے موت سے ہمیں ہم ناپسند کرتے ہیں تو بھی فرمایا کہ یہ نہیں اس کا مطلب ہے وہ لاکن مومن یہ حضر الموت لیکن مومن کے پاس جب موت کا وقت آتا ہے بش شراب رضوان اللہ کرامت ہی تو ایسے مومن کو اللہ کی رضامندی اور اس کی کرامتوں کی جب خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے یہ چیز یہاں پر مراد ہے وہ عمل کافر حضورہ بش شراب عذاب اللہ اور کافر کے بعد جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے عذاب جس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اللہ کے عذاب اسے سنا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے وہ موت کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے یہاں پر یہ مراد ہے لہٰذا انسان کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ ابامل بھی ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے نمبر سات کثرت سے نفری عبادت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ابو حرض اللہ عنہ کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انا اندن اب بھی میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے حسن دن کے ساتھ رہتا ہوں وہ انا ماں اور کرنی میں اس کے ساتھ رہتا ہوں جو میرا وہ ذکر کرتا ہے ذکر نہیں فی نفس ہی اگر وہ میرا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہے ذکر تو فی ہی تو میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں وہ ان ذکر نہیں فی ملعین اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے ذکر تو فی مل خیر خیرمن تو میں اس کا ذکر ایسے لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں اسی جماعت میں جو ان سے بہتر ہوتے ہیں وہ ان تقرب علیہ بے شبرین اور اگر بندہ میرے پاس ایک بالش کر کے آتا ہے تقرب تو علیہ بان میں اس کی طرف پورا ایک گز چل کر کے جاتا ہوں وہ ان عطانی امشی اور اگر وہ میرے پاس چل کر کے آتا ہے عطی تو ہر والا تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے پریشانیوں میں کام آتا ہے مصیبتوں میں کام آتا ہے ایسے لوگوں کے یہ ہے اللہ اربامن کا کی کی طرف اس اللہ کا اس کی طرف دوڑ کر کے آنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے ایسی آٹھویں خوبی ہے میرے بھائیوں کہ جو متقی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان اللہ حب المطقین اللہ ربین متقیوں سے محبت کرتا ہے متقی میرے بھائی کون ہیں تقوا کیا ہے تقوا کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے سول کی دین اور شریعت پر چلنا اسی کا نام تقوا ہے اللہ نے جو حکم دیا وہ کیجیے اللہ نے جو منع کیا اس کو چھوڑ دیجیے اسی کا نام تقوا ہے رضی اللہ سے لوگوں نے سوال کیا تقوا کیا ہے تو انہوں نے سوال کیا کیا تم کبھی ایسے راستے میں تم نے تم چلے ہو جس راستے میں کاٹے ہوں انہوں نے کہا کہ ہاں کہا کیسے آپ چلتے ہو اس راستے میں کہا کہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں کہ ہمارا دامن کہیں کانٹوں میں پھنس نہ جائے کہا یہی تقوا ہے کہ اللہ کے دین پر چلو اور زندگی کے اندر گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اللہ اللہ کے کے دین ساتھ مستقیم پر چلو اسی کا نام تقوا ہے تو تقوا کرنے والوں کو اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نمبر نو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں ان اللہ حب الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب نہ اختیار کرے آپ بیمار ہیں نہ کہ آپ بیماری پر صبر کر لیں نہیں آپ علاج کرائیے دوا کیجئے اور اس کے دوران اگر آپ کو پریشانی آتی ہے تکلیف ہوتی اس پر آپ صبر کیجئے یہ صبر کا مانتا ہے صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب کو چھوڑ دیے ہاتھ پاؤں کٹا کر کے بیٹھ جائے نہیں یہ ہم صبر کرتے ہیں صبر نہیں ہے صبر یہ ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کیجئے آپ بیمار ہیں بیماری دور کرنے کے اسباب اختیار کیجئے تعلیم آپ کو لینا اس کے اسباب اختیار کیجئے آپ جو ہے آپ تجارت کیجئے آپ مالدار بننا چاہتے حلال ذرائع اپنائے یہ اس کا نام ہے اس کے دوران ڈاکٹر علاج کرتا ہے آپریشن کرتا ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے انسان کڑوی دوا کھاتا ہے تکلیف ہوتی ہے انسان کو بیماری ہوتی ہے تکلیف اس پر آپ صبر کیجیے لیکن اسباب اختیار کیجیے اس کا نام صبر ہے تو صبر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور دسویں میرے بھائیوں خوبی یہ ہے کہ جو اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے ان اللہ حب المتوکلین اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ ابرام نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا قليد القلب لنفضوا من حولك فأفانهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل الله إن الله يحب المتوكلين جب آپ عزم کر لیں کسی کام کے کرنے پر اللہ پر توکل کیجئے اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مشورہ کیجئے لیکن مشورے پر آپ کا توکل نہ ہو توکل اللہ کی ذات پر ہو توکل اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اسباب اختیار کرنا اسی کا نام توکل ہے میرے بھائیوں توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے اور جو ہے یہ کہے کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ اس کو توکل نہیں کہا جاتا اللہ کے سن ہجرت کی آپ کی ہجرت کا پورا واقعہ توکل کا سب سے اعلیٰ مثال ہے کہ آپ نے توکل کی مثال قائم کی کہ آپ نے اسباب اختیار کیے آپ راتوں کو نکلتے ہیں اور اس طریقے سے جا کر کے تین دن رات گھروں کے اندر چھپتے ہیں اور ماہر راستے کا جو ماہر راستے کا ماہر ہوتا ہے اس کی خدمات لیتے ہیں اور پہلے سے اٹھنیاں تیار کی جاتی ہے اپنے بستر پر اللہ عنہ کو سلاتے ہیں یہ تمام اسباب آپ نے اختیار کیا اس پر اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے پھر آپ مدینہ کے لیے نکلے اور جب ہمارے صدیق نے کہا کہ اب اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے تو ہمارے نے کیا فرمایا تم غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہم نے اسباب اختیار کر لیا ہے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا اسی کے نام توکل ہے تو توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے آخری خوبی ہے میرے بھائیوں کہ جو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا حدیث مانبی سے اخلاق اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں مانوی نے فرمایا ان حب من انجو مجلس قیامہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے محبوب وہ ہوگا میرے قریب وہ ہوگا جو سب زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا زیادہ اچھے اخلاق والے میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کو سب زیادہ محبوب بنتے ہیں کہ آپ سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے سب کے ساتھ اپنوں اور پرائے جس دوستوں اور دشمن سب کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے ہمارے نبی کی زندگی ہمارے سامنے آپ کی سیرت موجود ہے آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں اور اسما ہیں لوگوں کو معاف کر دیں صبر کریں پریشانیوں کو دور کریں لوگوں کی اور اس طریقے سے سخاوت کریں فیاضی کریں یہ تمام چیزیں جو ہے میرے بھائیوں یہ حسن اخلاق کے اندر آتی ہیں تو حسن اخلاق کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے لوگوں سے دعا کی درخواست مت کیجیے کہ سفر پر جا رہو میرے دعا کرنا نہیں ایسا اخلاق کیجیے کہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ کی دعا آپ کے لیے دعا کرنے پر ایسا لوگوں کے ساتھ پیش آئیے کہ لوگ خود آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں دعا کرنے کے لیے آپ کہیں بھی موجود ہوں کوئی آپ کو نہ بھولے ایسا عمل کیجیے ایسا اخلاق لوگوں کے ساتھ پیش کیجیے کہ لوگ خود بخود آپ کے لیے دعا کیجیے کریں یہ نہیں کہ کوئی سفر پر جا رہا کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا میرے لیے دعا کرنا کچھ کر نہیں رہے ہیں صرف دعا کی درخواست کی جا رہی ہے کر کچھ نہیں ہم لوگ یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا اخلاق کیجیے لوگوں کے ساتھ کہ آپ کو رات کی تاریخی میں اگر کوئی اٹھتا تو آپ کو یاد کرتا ہے عمرے پر جاتا حج پہ جاتا جہاں بھی رہتا زندگی کسی موڑ پر وہ آپ کو یاد کرے ایسے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیے دعا کی درخواست مت کیجیے دعا کی درخواست وہ کرتا جو کچھ کرتا نہیں ہے وہ دعا کی درخواست کرتا ہے جو کی کہ درخواست آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر لوگوں کے ساتھ اخلاق کے پیش آئیں گے ہمیشہ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے ہمیشہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے لوگ آپ مجھ سے محبت کریں گے یہ میرے بھائیوں یہ اصل چیز ہے کہ آپ ایسا اخلاق ایسا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگوں کے ہاتھ خود بخود آپ کی دعا کے لیے اٹھ جائیں آپ بیمار ہوں لوگوں کا تاطا لگ جائے آپ کی زیارت کرنے کے لیے آپ پریشانی میں آ جائیں لوگوں کا تاطا لگ جائے آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایسا لوگوں سے پیار لیجئے ایسا لوگوں کے ساتھ محبت کیجئے ایسا لوگوں کے ساتھ اخلاق کے پیش آئیے یہ وہ خوبیاں ہیں جن کے اندر یہ پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا میرے بھائیوں اس کا فائدہ ہمارے بھی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب جبی سے کہتا ہے جب المین میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اسے محبت کرو جب لمین اس آدمی سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں اور جب امین آسمان والوں میں ران کرتے ہیں آسمان والوں فلاں بندے کو اللہ محبت کرتا ہے لہذا آسمان والوں تم اس بندے سے محبت کرو تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور جو زمین میں لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی مقبولیت اس زمین میں رہنے والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے اور ایسا انسان لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے لوگوں کا لوگوں کا چہیتا بن جاتا ہے اور ایسا انسان ایسا انسان لوگوں کے اندر مقبول بن جاتا ہے یہ فائدہ ہے میرے بھائیوں کہ جسے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا دنیا والے بھی اسے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی قبولیت دنیا کے اندر رکھ دیتا ہے دنیا والے ایسے آدمی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل حق ہیں میرے بھائی وہ مراد نہ ہرا ہرا غیرہ نہ تو خیرہ انسان اس سے مراد نہیں الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری خوبیاں ہیں یہ خوبیاں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اگر انہی خوبیوں کو ہم نے اپنا لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات امید ہے کہ اللہ البرامین ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ابراہین ہم سے محبت کرنے والا بنائے اللہ ابراہین اللہ البراہین ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کو پیدا کر دے اللہ ابراہین ہمیں اپنے نبی کے دین اور شریعت پر قائم رکھے اللہ ابراہین ہمیں اس نے اخلاق کے پیش آنے کی توفیق دے اللہ ابراہین ہمیں ہر برے کام سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے اثر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کے فات فرمائے اللہ ربامن سارے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ رب کو اپنے دین پر قائم رکھے ہمارے افاط بان سے کلمہ توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ ابامین ہم سب کو قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اپنے نبی کی رفاقت نصیب فرمائے رب العالمین تو قیامت کیجیے اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما اپنے نبی کی رفاقت نصیب فرما اپنے نبی کی میت نصیب فرما ہمارے سارے گناہوں کو اللہ ربامن معاف کر دے اللہ ربامن ہم خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو آمین رب العالمین مبارک اللہ علیہ فرقان وم و نافان ویاکم بلا ذکل حکیم ان تعالی جواد الکریم بر الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 وذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله اكبر الله يعلم ما تصنعون